ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس صدق العظیم محترم کرام اللہ رب العزت ان تمام اکابر کو سلامت رکھے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں چند منٹ میں اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ ساتھ ہی آج کی دنیا میں جو میڈیا کا دور کہلاتا ہے اور جو مختلف طاقتوں کا دور کہلاتا ہے اس میں بسا اوقات انسان ان طاقتوں سے متاثر ہو جاتا ہے یہی طاقتیں باطل استعمال کرتا ہے اور اس کا تأثر بسا اوقات اہل ایمان پر پڑ جاتا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہر دور کے اندر جو نبی بھیجے ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا تھا اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو معجزہ عطا فرماتا تھا اس کا تعلق ان حالات کے ساتھ ہوتا تھا وہاں اس قوم کے اندر جس چیز کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا بہت زیادہ طاقت اس کی سامنے ہوتی تھی تو ایسی صورت میں اسی قسم کے معجزات اس نبی کو دیے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ ساتھیوں کو معلوم آپ علماء کو معلوم کہ وہاں جادوگروں کا زور تھا تو موسا علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جس سے کہ جادوگروں نے اسلام قبول کیا اور آپ حضرات کے سامنے وہ تمام تفصیلی واقعات موجود ہیں کہ کس طرح حضرت موسا علیہ السلام نے جب جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی ڈالی اور ان جادوگروں کے جو رسیاں تھیں ان کو کس طرح اس لاٹھی نے نگل لیا جو سانپ بنی تھی تو فعلق یا سہارت ساجدین تو سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اس لیے کہ بعد میں آپ کو یاد ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ فرعون نے بڑی دھمکیاں دی تھیں اس وقت لوسل بن نقم اجمعین میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا ولاوسل بن نقم فی جزو نقل میں تمہیں کھجور کی شاخوں میں پھانسی دے دوں گا اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ عذاب دینے والا ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ فرعون کی طاقت کو سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے موسا علیہ السلام کے یہ معجزہ ظاہر ہوا تو ایسی صورت میں وہ جادوگر سجدے میں پڑ گئے آپ ساتھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جادوگر فرعون کی دھمکیوں میں کیوں نہ آئے وہ مرغوب کیوں نہ ہوئے اور موسا علیہ السلام کے اس لاٹھی کے سامنے وہ کیوں اتنے بے بس نظر آئے اس لیے کہ میرے عزیز ساتھیوں جب ایک بندہ کسی میدان کا ماہر ہوتا ہے کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کے سامنے جب اسی میدان کا بندہ آتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے میدان کا بندہ ہے یا نہیں ہے لیکن جب موسا علیہ السلام کی اس لاٹھی نے ان جادوگروں کے رسیوں نما سانپوں کو جب نگل لیا تو جادوگروں کو ایک بات ضرور معلوم ہو گئی کہ یہ ہماری فیلڈ کا بندہ نہیں ہے یہ ہمارے میدان کا بندہ نہیں ہے یہ جادو کے میدان کا بندہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور ان تمام جادوگروں نے اسلام قبول کیا میرے عزیز طلبہ میرے عزیز علماء میرے اس ختم نبوت کے ستاروں آپ ساتھیوں نے اب ان مشائق کی باتیں سن کر اپنے اندر اتنی ایمانی قوت لانی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پھر ان طاقتوں سے ان قادیانی طاقتوں سے آپ متاثر نہ ہو سکیں آج صرف اس لیے کہ چند عہدے قادیانیوں کو مل گئے کہیں یہ دباؤ میں نہ آ جائے یہ مسلمان صرف اس وجہ سے کہ قادیانیوں کو بڑی بڑی سیٹیں مل گئیں یہ انسان کہیں دباؤ میں نہ آ جائے یہ انسان جب اپنے ایمان کو پختہ کرے گا اور پھر اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلے گا تو پھر یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معجزات شمار ہوتے رہیں گے اور اس مجلس کے حوالے سے آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور یہ معجزات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب معجزات عطا فرمائے تو وہ دور دور ایسا تھا کہ اس اس میں علم الابدان میڈیکل سائنس کی بڑی ترقی یافتہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہاں کے لوگ دم ساد کے رہ گئے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کا معجزہ دیا گیا وہ ویسے ہی معجزہ تھا یا موسا علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا ویسے ہی معجزہ تھا جی نہیں یاد رکھ لیجئے گا اس قوم کو جس قوم کے اندر مہارت ہوتی تھی اس مہارت کے مقابلے میں اس نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ ان کے دور کے اندر وہ علم الابدان بڑا ترقی یافتہ تھا وہ میڈیکل سائنس اس دور میں بڑی ترقی یافتہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے گئے کہ ابری الاقمہ والابرس باذنی و اذ تخرج البوت باذنی اللہ کے حکم سے وہ مادرزاد نابینا کو پیدائشی نابینا کو چھوتے تھے تو ایسی صورت کے اندر ان کی بینائی واپس آ جاتی تھی اور برس زدہ شخص کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا اور وہ مردے کو زندہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے ان کو مسیح ابن مریم کہا گیا اور ایک وہ مسیح ہوگا کہ جسے دجال کہا گیا وہ قیامت کے قریب آئے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر قتل کریں گے لیکن درمیان میں ایک مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مسیح موعود کا جب دعویٰ کر بیٹھا اور یہ علماء موجود مشائق موجود یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ براہین احمدیہ لکھتے ہوئے وہ درمیان میں مسیح معود کا دعویٰ کر چکا تھا ایک طرح لیکن مسیح معود کا دعویٰ کرنے کے بجائے اس کے پاس معجزات ہوتے اس کے پاس کچھ نشانیاں ہوتی وہ تو جھوٹا تھا اس لیے اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا اپنی کتابوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اس نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ حضرت عیسیٰ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا اور یہاں تک اپنی کتابوں میں وہ لکھ بیٹھا مرزا غلام احمد قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے پیروکاروں نے معجزہ طلب کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھانے کے بجائے اپنے پیروکاروں کو جو کہا وہ زبان صرف مرزا غلام احمد قادیانی استعمال کر سکتا ہے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ کہا کہ جو مجھ سے معجزہ مانگے وہ بھی حرام کار اور جو معجزہ مانگے وہ حرام کی اولاد اس قدر سخت لفظ استعمال کیے اس نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا ایسا کذاب کہ جو خود تو کیا کوئی دکھاتا لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا آج آپ کو قدم قدم پر جب قادیانی ملتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جہاں انبیاء کی شان کو کم کرتا ہے وہاں ذہن میں رکھنا کہ اس کا ایک دروازہ حملے کا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معجزات کا انکار کرتا ہے انبیاء کے معجزات کا انکار کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں انبیاء پر تمام انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دے اور جتنے سچے انبیاء آئے ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہو کہ لا نفرق بین احد من رسول ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے لیکن جو رسول بن کر اپنے آپ کو نبی بن کر اپنے آپ کو جھوٹا نبی مرزا غلام محمد قادیانی جس نے کہ انبیاء کی شان میں بھی گستاخی کی خصوصاً معجزات کا انکار کیا آج آپ کو اس زمرے میں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ قادیانی جو پڑھا لکھا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس کے داؤ پیچ میں سے ایک داؤ پیچ یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتا ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹا نبی ہے اور اس کے کے کے اوپر آپ پاس ایک دلیل بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس دجال اور اس قذاب کے اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کا جو دجل و فریب آج امت مسلمہ کے اندر بسا اوقات کہیں نہ کہیں دھوکہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس لائن سے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ انبیاء پر پختہ ایمان رکھنے کے نتیجے میں ہم سب کی نجات فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین